dot com W W W dot A F N A dot com سبحان اللہ میرا تکا اسٹارٹ مجمع مجموعہ طالبان طالبان جو طالبان مل کے پڑھے ہم طالبان طالبان مزہ نہیں آ رہا ہم طالبان طالبان ہیں ڈرتے نہیں جماعت سے ہم وہ جوان ہیں ڈرتے نہیں جماعت سے ہم وہ جوان ہیں ہم طالبان طالبان طالبان ہیں ہم طالبان طالبان ہیں نکلے ہیں ہم جہاد کا جذبہ لیے ہوئے نکلے ہیں ہم جہاد کا جذبہ لیے ہوئے قرآن کے نفاذ کا وعدہ لیے ہوئے قرآن قرآن کے نفاذ کا وعدہ لیے ہوئے اصحاب اہل بیت کے ہم ترجمان ہیں ہم طالبان طالبان ہیں ہم طالبان طالبان مان ہیں قاسم کا ہم ہے جوش تو تارک کا ولبلا قاسم کا ہم ہے جوش تو تارک کا ولبلا طیب شہید کا طیب شہید کا ہے ہمارا ہے حوصلہ طیب شہید سا ہے ہمارا ہے حوصلہ قاسم کا ہم ہے جوش تو تارک کا بل بلا شہید سا ہے ہمارا ہے حوصلہ ایوب کی ہے شان تو ایوب کی ہے شان تو ٹیپو کی آن ہے ہم طالبان طالبان ہے ہم طالبان ارے تم بھی پڑھ لو ہم طالبان طالبان طالبان ہیں فاروق اور علی کی شجاعت کے ہیں امین فاروق اور علی کی شجاعت کے ہیں امی ہم خالد و ذرار کی جرت کے ہیں امی ہم خالد و ذرار کی جرت کے ہیں امی تو جنہیں ہلا نہ سکے وہ ہے طوفان جی نے طیب شہید طیب شہید طیب شہید ارے طوفان جی نے ہلا نہ سکے وہ چٹان ہے ہم طالبان طالبان طالبان ہیں تاریخ دیو بند کی دہرائیں طالبان دیو بند دیو بند کی دورائیں طالبان توجہ کرو مان سے نہ والو تاریخ دیو بند کی دورائیں طالبان تگنی کا ناچ کفر کو نچوائیں طالبان تگنی کا ناچ کفر کو نچوائیں طالبان تاریخ دیو بند کی دہرائیں طالبان ٹگنی کا ناچ کفر کو نچوائیں طالبان جو مشکلوں میں ڈال دے وہ امتحان ہے جو مشکلوں میں ڈال دے وہ امتحان ہے ہم طالبان ہیں ہم طالبان طالبان طالبان ہیں ہم نے عوام کو ہے دیا امن کا نظام ہم نے عوام کو ہے دیا امن کا نظام عورت کو ہم نے بخشا ہے اکرام و احترام عورت کو ہم نے بخشا ہے اکرام و احترام ہم ناد اپنی ماں کا ہم ناد اپنی ماں کا بہنوں کا مان ہے ہم طالبان چھوڑ دوں پھر کیوں نہیں پڑھتے ہم طالبان طالبان ہیں ہم طالبان طالبان طالبان ہیں توجہ کرنا بہت قیمتی شیر پیش کر رہا ہوں یلسن ہو کوئی یا ہو کلنٹن غلط غلط یلسن ہو کوئی یا ہو کلنٹن غلط غلط ارے ہم کو مٹا سکے کوئی دشمن غلط غلط ہم کو جنگ رہے ہم کو مٹا سکے کبلا بولنا کڑنگی صاحب ہم کو مٹا سکے کوئی دشمن غلط غلط تو یار ہم کو مٹا سکے کوئی دشمن غلط غلط جو حشر تک رہے گا جو حشر تک رہے گا وہ انمٹ نشان ہے ہم طالبان طالبان طالبان ہے ہم طالبان طالبان طالبان ہے ہم کافروں کے واسطے ہیں تیگ بے نیام ہم کافروں کے واسطے ہیں تیگ بے نیام ہم ظالموں کے واسطے ہیں موت کا پیام ہم ظالموں کے واسطے ہیں موت کا پیام مظلوم ہے مظلوم ہے جو ان کے لیے صاحبان ہے مظلوم ہے جو ان کے لیے صاحبان ہے ہم طالبان طالبان ہیں اللہ رے اسام کا یہ وہ دب دبا ایک ہمارے پیچھے بھی اسامہ بیٹھا ہے اللہ اسامہ جی اللہ رے اللہ رے اسام کا یہ روب دب دبا گھس کر ہے اپنے بل میں کلنٹن بھی کانپتا گھس کر ہے اپنے بل میں کلنٹن بھی کانپتا گھس کر ہے کرنا سپاہی صاحبہ والوں آپ کے لیے شیر پیش کر رہا ہوں گھس کر ہے اپنے بل میں کلنٹن بھی کانپتا ایرانیوں کو دیکھو تو سب نیم جان ہے نیم جان ہے ہم طالبان طالبان طالبان ہیں ہم طالبان ملا عمر امیر ہے ہم مومنین کا ملا عمر امیر ہے ہم مومنین کا پرچم بلند رکھیں گے ہم اپنے دین کا پرچم بلند رکھیں گے ہم اپنے دین کا سارے مجاہد اس کے ہی زیر کمان ہیں مجاہد اس کے ہی زیر کمان ہیں ہم طالبان طالبان طالبان ہیں